ظاہر داری نہیں قرآن کی صورت المائدہ آیت نمبر ایک سو سات میں وراثت کا قانون بتاتے ہوئے ایک آیت یہ آئی ہے کہ من الذین استحق علیہم الاولیانی ان میں سے جن کا حق دبا ہے جو سب سے قریب ہوں میت کے اس آیت کے لفظ اولیانی کی قراعت میں اختلاف ہے حسن نے اس کو اولان پڑھا ہے اور ابن سیرین نے اس کو الاولین پڑھا ہے القرطبہ پیج 359 والیوم 6 ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت ابی بن کعب نے یہ آیت پڑھی اور الاولیانی کی قرات اپنے لحاظ سے کی جو کہ خلیفہ دوم عمر فاروق کی قرات سے مختلف تھی حضرت عمر نے اس کو سن کر کہا کہ تم نے جھوٹ کہا کذبتا حضرت کعب نے جواب میں کہا کہ تم خود زیادہ بڑے جھوٹے ہو انت اکذب ایک شخص نے اس کو سن کر حضرت کعب سے کہا کہ تم امیر المومنین کو جھوٹا کہہ رہے ہو انہوں نے کہا کہ میں تم سے زیادہ امیر المومنین کی حق کی تعظیم کرتا ہوں لیکن میں نے ان کو اللہ کی کتاب کی تصدیق کے معاملے میں جھٹلایا ہے میں نے اللہ کی کتاب کی تقزیب کے معاملے میں امیر المومنین کی تصدیق نہیں کی حضرت عمر فاروق نے کہا کہ انہوں نے ٹھیک کہا حیات صحابہ page number seventy four seventy five volume two یہ گفتگو دو بڑے صحابی کے درمیان ہوئی موترس صحابی نے ایسا نہیں کیا کہ وہ مختلف خروت کو سن کر یہ کہتے کہ یا شیخ یا فضیلت الاستاس اس محلی لال کا قطع تھا فلقرا بلکہ اپنی اندرونی کیفیت کے مطابق بے تکلف ان کی زبان سے نکلا کہ کذب تھا تم نے جھوٹ کہا اس واقعہ سے ایک اہم اصول اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اظہار رائے کی آزادی کسی شرط کے بغیر ہونی چاہیے شرط عائد کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگوں کے دل میں کچھ ہو اور الفاظ کے ذریعے اس کا اظہار وہ کچھ اور انداز میں کریں یہ طرز کلام دھیرے دھیرے لوگوں کے اندر ظاہرداری پیدا کرے گا اور ظاہرداری آخر ریا کاری کی صورت اختیار کر لے گی ایک بات جس کو آدمی حق سمجھے فطری طور پر وہ اس کو بے کم و کاست ظاہر کرنا چاہتا ہے اگر اس کے اوپر مصنوعی پابندی لگائی جائے تو وہ شدید تر نقصان کا باعث بن جائے گی وہ لوگوں کے اندر دوہرا شخصیت ڈول پرسنالٹی کی تشکیل کرے گی